حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دائیں ہاتھ وضو اور کھانے کے لیے تھا جبکہ بایاں ہاتھ استنجا اور ناپسندیدہ کاموں کے لیے تھا مشکات المصابی حدیث نمبر تین سو اڑتالیس